بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوں تم سنو سورت انفال وہ ترجمہ تلاوت فرما رہے ہیں قاری علی گولسی صاحب اور ترجمہ کریں گا مفتی فیض الحیق کسانہ صاحب اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا نان آج شروع جڑو بے بہا مہربان مجھ رحم معلوم ہے يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تو غنیمت کا بارہ میں پوچھیں تم فرما دیو غنیمت اللہ تعالیٰ تے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گیے تم تے اللہ تعالیٰ تے درتا رہو تے آپس میں صلاح رکھو تے اللہ تعالیٰ تے اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو جے کر تم ایمان آلائیں إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون بے شک مومن تو بس وہی لوگ ہیں کہ جس ویلے انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کو ذکر کی ہو جائے انہوں کا دل کم جائیں تو جس ویلے انہوں نے اس کی آیت پڑھ کے سنائی جائیں تاوے انہوں کا ایمان نہ اور بدا تو وہ اپنا رب ہی پر پروسو کریں الصلاة ينفقون ينفقون جڑا نماز کی پابندی کریں تے وہ مارا دیتا ہوا دچوں خرچ کریں هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم یہی لوگ پکا سچا مومن ہیں ان واسطہ ان رب کو لے بڑا درجہ ہیں تب مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے کما اخرجت ربک من بیتک بالحق و ان فریقا من المؤمنین لکارہون جس طرح تھارا رب نے توڑا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھارا کارتے حق نال توڑیو حالانکہ مسلمانوں کی ایک جماعت خوش نہیں تھی يجادلونك في الحق بعد ما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وہ تھارا نال اس برحق معاملہ میں چگڑو کریں تھا جد کے حق باندھے آگے تھو جس طرح کہ وہ دیکھتا دیکھتا موت تا رکھیا جا رہے ہیں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تو تم یا چاہمیں تھا جے جسمک کنڈو نہ وے وہ تھارے ہاتھ لگے وہ اللہ تعالیٰ یا چاہمیں تھو جے اپنا حکمان آل حق وہ حق ہونو ثابت کر دے تو کافروں کی جڑ کب شوڑے لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کریہ المجرمون تنجے اللہ تعالیٰ حق نہ حق کر دے تے باطل نہ باطل کر دے تو ہمیں مجرم لوگ کتنا ہی سڑیں اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ یاد کرو جس ویلے تم اپنا رب اگے فریاد کریں تھا پھر اللہ تعالیٰ نے تھاری سن لی جے ہوں ایک ازار فرشتہ نال تھاری مدد کروں گا جیڑا اوپرو تھلی چلے آویں گا وما جعله الله إلا بشرا ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله ان اللہ عزیز حکیم تو اللہ تعالیٰ نے یو بس اس گلوں کیو تانجے خوشخبری حاصل ہوئے اور تانجے اس نال تھارا دل مطمئن مطمئن ہو جائیں اور مدد تے چھڑی اللہ تعالیٰ ہی کی طرفوں آوے بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے تے حکمت آلو ہے اِذْ يُغَشِّيكُمُ الناس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام یاد کرو جس ویلے اللہ تعالیٰ نے انگلاننا تھارا واسطے اپنی طرف امن کی چیز بنا کے چلایو تو اس نے اسمان تے تھارا اوپر بدل برایو تاں جے اس نال وہ تمنا پاک کرے تے تھارا دلان تے شیطانی وسوسہ نہ دور کر دے تے تھارا دلان نہ ڈاٹو کر دے تے اس نال تھارا پیر پکا کر دے اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِ ذلك بأني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الضرب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان چیتو کرو جس ویلے تھارو رب فرشتہ نو حکم دے رہے تھو جے اون تھارا نالوں لہذا تم مومنا و دل جمع رکھو ان کافران دلاما روک کال شوڑوں گو بس تم انہاں کی گردنا پر مارو تو تم انہاں کا ایک ایک پوٹا پر مارو ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن العقاب یا سزا اس گلوں ہے کیوں جو انہوں نے اللہ تعالیٰ تو اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تو جڑو شخص اللہ تعالیٰ تو اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے پھر بلا شبہ اللہ تعالیٰ ڈاڈی سزا دینا لو ہے یا سزا تو ان چکھ لیو اور یاد رکھو جو جی کافروں واسطے دوزخ کو عذاب ہے یا ایوہ الذین آمنون لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار اے ایمان آلیوں جس ویلے کافران آل جہاد ماں رڑے مدان تھارو ٹاکرو ہو جائے پھر تم ان کنڈ نہ پھیریو إلا متحرفا لقتال أو أو متحيزا متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم متنگو نبھی سلو آدمی لڑائی میں اس تیرے کنڈ پھیرے وہ وہ واقعی خدا کا کہر وہ مستحق ہوئے ہیں تو اس کو ٹھکانو جہنم ہے تو وہ مجھ پیڑی جگہ ہے وہ اس شخص واسطے جائز ہے جڑو لڑائی مدد بدلتو ہوئے یا اپنی جماعت سنگ رلن واسطے مڑتو ہوئے فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم تم نے وہ قتل نہیں کیا بلکہ وہ تھے اللہ تعالیٰ نے قتل کیا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نے مٹی کی مٹھی نہیں پھینکی تھی جس ویلے کہ تو نے پھینکی تھی بلکہ اصل موا اللہ تعالیٰ نے ہی پھینکی تھی تاکہ وہ مومنوں اپنی طرفوں چنگی طرح آزماوے بے شک اللہ تعالیٰ سن نالو جان نالو ہے ذالکم وان اللہ موہن قید الكافرین یا گلتا ہوئی اور اللہ تعالیٰ یقین کافروں کی ساری چالانہ بودی کر دین آلو ہے ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن ان اللہ مع المؤمنین جے کدے تم فتح منگے تھا تا فتح تھارے کولے آ گئی ہے تو جے تم باز آ جائیں تا تھارا وقت ہے ملوئی سر سے تو جے تم پھر یہی کم کریں گا تا ہم بھی وہی کم کریں گا تو تھارو جتھو تھارے کچھ بھی کم نہیں آتے تو ہمیں وہ کتنی زیادہ ہوئے تو یقین اللہ تعالیٰ مومنہ کے نال ہے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون اے ایمان آلیو تم اللہ تعالیٰ کو تو اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنو منو تو اس نے منہ نہ موڑو جبکہ تم سنتا میں ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون تو انہاں لوکارو نہ ہو جائیو جڑا کہیں جے ہنے ہاں سن لیو حالانکہ وہ سنتا کچھ بھی نہیں يعقلون بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب پیڑا چوکھر وے دورا کلا ہیں جڑا دماغ سے کم نہیں لیتا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَا أَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوَّهُمْ مُعْرِضُونَ جے کہ اللہ تعالیٰ انہا مکہ خیر کی گل دیکھتو تا ضرور انہا نہ سنن کی توفیق دے دے تو تا جے اس طرح اللہ تعالیٰ انہا نہ سنا دے تو تا یہ منہ موڑ گئے کس آ جاتا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون أيمان عليهم تم اللہ تعالیٰ تو اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم و حکم قبول کرو جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تونا اس چیز در بلاویں جڑی تروہ زندگی بخشے تو جان لیو جی اللہ تعالیٰ انسان تو اس کا دل کے بشکار بنو بن جائے تو یہ گل بھی جی تم اس سے کی بارگاہ کٹھا کیا جائے گا فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون تو یاد کرو جس لئے تم تھوڑا جا تھا زمین میں لسہ سمجھا جا تھا تم نے یہ ڈر لگو رہے تھو جی لوگ تم نے اڑا لے جائیں گا پھر اللہ تعالیٰ نے تم نے جگہ دیتی تا اپنی مدنداز تونا طاقت دیتی اور تونا پاک روزی عطا فرمائی تم شکر گزار بن يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون بنجے تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق میں خیانت کرو تو نہ اپنی امانتہ میں خیانت کرو اور تم تے جانیں گے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ تو جان لیو جتھارا مال تو تھاری اولاد تھارا واسطہ ایک ازمائش کی چیز ہے تو یا گل بھی جان لیو جی اللہ تعالیٰ کو لے بہت بڑو عجر ہے یا ایوہ الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم ويكفر عنكم سجياتكم ويغفر لكم ذو الفضل اے ایمان ایمانالو جے تم اللہ تعالیٰ ڈرتا رہے گا تو وہ تو حق باطل فیصلو کرنا والی چیز عطا کر دے گو تھاری برائیاں نہ ملت کر چھوڑے گو اور تونا بخش دے گو تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل آلو ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ أَوْ يَقْتُلُوكَ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو جب جب کافر تھارا بارہ ماں سازش کریں تھا تاں جے تونہ قید کر لیں یا تونہ قتل کر دیں یا تونہ وطنوں کٹ شوڑیں تو وہ اپنی چال کریں تھا اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر فرماوے تھو تو اللہ تعالیٰ سب تے سر تدبیر کرنا لو ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إن هذا إلا أساطير الأولين تو جس ولا اننا ماری آیت پڑھ کے سنائی جائیں ویکھیں بس ہم نے سن لیو ہے جے کدے ہم چاہاں تو ہم بھی اسو کلام کہہ دیاں یہ ہیں کہ بس اگلا لوکاں کا قصہ کہانی ہے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ فإن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم تو کرو جد انہوں نے کیوں تھو اے اللہ جے یہ قرآن تیری طرفوں واقعی برحق ہے تب مارے اوپر اسمان تے پتھراں کی بوٹ برا دے یا مارا ور کوئی اور درد نہ عذاب لیا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون تے اللہ تعالیٰ انہوں نے عذاب دین آلو نہیں تھو إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون تو ان کیڑی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے عذاب نہ دے حالانکہ وہ مسجد حرام روکیں جد کہ وہ اس کا متولی بھی نہیں اس کا متولی تو بس پریزگار لوگ ہی ہو سکیں سکے بچوں مجھ لوگ کچھ سمجھتا ہی نہیں وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون تخانة كابا قولي انہ کی اپنی نماز بھی سپا مارن اور تاڑی بجان تے سوا کچھ نہیں تھی ہن اپنا کفر کے بدلے اس عذاب کو مزو چکھو ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون بلا شبہ کافر لوگ اپنا مال لوکاں اللہ کا رستہ تے ڈکن واسطے خرچ کر رہے ہیں تے بھی اور خرچ کریں گا پھر یہ مال ان واسطے تلی ملن کو باعث بن جائے گو یہ ہار جائے گا تے جن لوگ نے کفر کی راہ نبڑی ہوئی ہے وہ جہنم اکٹھا کیا جائے گا ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض سو جميعا سم جميعا فيجعله في جهنم خواسی رو تا جی اللہ تعالی ناپاک نہ پاک تے چھٹ سمار گئے تنی کر چوڑے تے ناپاک ایک دوجا ور رکھ گئے نے وہ کو ٹیر بنا دیا تے اس ٹیر جہنم میں سٹ چھوڑے یہی لوگ کاٹا للذین آؤ ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کافروں نہ فرما دیو کہ جے یہ بعد آ جائیں تو جو کچھ پہلا ہو گیو وہ معاف کر دیتو جائے گو تو جے یہ پھر بھی پیڑا کام کریں گا جے فتنوں باقی نہ رہے تو دین سارو اللہ تعالیٰ وہ ہو جائے پھر جے یہ بات آ جائے تو اللہ تعالیٰ تے ان کا عملہ نہ دیکھ ہی وَنِعْمَ النَّصِيرُ تے جے یہ حق تے مو موڑی لیں پھر اے مسلمانوں تم جان لیو جے اللہ تعالیٰ تھارو حمایتی ہے وہ کتنو چنگو حمایتی تے کتنو چنگو مددگار ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ فَأَنَّ لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين واليتامى والمساكين وابن السبيل إن الجمعان والله على كل شيء قدير تو جان لیو جتنا کافروں کو جو کچھ مال غنیمت لبے ہے اس پنجمو حصو تے اللہ تعالی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرابت رابطارا کو ہے اور یتیمہ کو تے مسکینہ کو اور مسافرہ ہوئے جے کر تھارو اللہ تعالیٰ ور تو اس چیز ور ایمان ہے جیڑی ہم نے اپنا بندہ ور فیصلہ علیہ تیڑے یعنی بدر کا مدان من دوان جماعتوں کا تاکرہ علیہ تیڑے نازل کی تھی تو اللہ تعالیٰ ہر چیز ور قدرت کا کھنا لوئے اِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ یاد کرو جس ویلے تم مدان کا پرلا کنڈاور تھا تو وہ مشرق پرلا کنڈاور تھا تو وہ کافلو تھارا برلی بکھی تھو تو جے کدے تم آپس میں کوئی وقت مت چھوڑتا تم متیا وقت پر میں تم ضرور اگے پیچھے ہو جاتا ورسو اس گلو گو تاجے اللہ وہ کم کر چھوڑے جس نے ارو ہی تھو تو جس نے علاق اون ہے وہ بھی دلیل تک گیا ہوئے تو جس نے جینو ہے وہ بھی دلیل دیکھ گیا جیے تو بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننا لو جاننا لو ہے إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور النبي صلى الله عليه وسلم یاد کرو جس ورے اللہ تعالیٰ نے تمڑ خواب میں انہوں کی تعداد کٹ دسی تھی تو جے کدے وہ تونا انہوں کی تعداد متی دستو تا تم لوگ دل سٹ چھوڑتا تو تم معاملہ میں تنازع کرن لگ جاتا ور اللہ تعالیٰ نے تونا بچا لیو بلا بلا شبہ وہ دلوں کا پیتانا خوب ڈالو ہوئے وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ تو جس ویلے تھارو ٹاکرو ہو گیو اس ویلے اس نے تھاری نظرآ وے کٹ کر گئے دسیا تے تم انہاں کی نظرہ میں کٹ کر گئے دسیا تاں جے اللہ تعالیٰ اس کم نہ پورو کر دیا ہے جس کو ہونوں اس نہ منظور تھو تے اللہ تعالیٰ داری سارا معاملہ پھیریا جے یا ایوہ الذین آمنون إِذَا لَقِيتُمْ فِيَةً فَاسْبُدُوا وَانْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اے ایمان آلیو جس لئے کسی جماعت نال تھارو مقابل ہو جائیں تو تم ڈٹ جاؤ اور اللہ تعالیٰ نہ مجھ زیادہ یاد کریا کرو تو تم کامیاب ہو جائیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تو آپس میں تنازع نہ کرو نہیں تو تم بے ہمت ہو جائیں گا تو تھاری آواز پٹے جائے گی اور تم صبر کرو بے شک اللہ تعالی صبر کرن آلانگے نال ہے ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بقرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط تے تم انہاں لوکاں رو نہ ہو جائیو جیڑا اپنا گھروں تو جیڑا اپنا گھراں تو بٹھتا تے لوکاں نہ دستا نکلیا تے وے جیڑا لوکاں نہ اللہ کا رستہ تے ڈکیں حالانکہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں سب اللہ تعالیٰ کا کعوام ہیں وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني وقال إني بريء أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب تو یاد کرو جس ویلے شیطان نے ان کافروں ان کا عمل چنگا کر کے دسیا تے کیوں جے لوکاں وچوں کوئی بھی تھارا ور غالب نہیں آ سکتو تو ہوں تھاری کنڈ وروں پھر جس ویلے دوئے جماعت مسلمان تے کافر ایک دوئی کے آونے سانے ہوئی تا وہ پٹھے پیرے نٹھو اور کہن لگو جے میرو تھارا نال کوئی واسطو نہیں ہوں وہ چیز تک رہی تم نہیں دیکھتا ہوں تے اللہ تعالیٰ تے ڈر اللہ تعالیٰ ڈاڈی سزا إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله الله فإن عزيز حكيم چیتو کرو جس ویلا منافق لوگ تو لوگ جن کا دلام روگ ہے یوں کہہ رہا تھا جی انسلم انسلمان انہاں گا دین نے توکھا مسا چھوڑی ہوئے تو جڑو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ور پروسو کر لیا پھر بے شک اللہ تعالیٰ زبردست تے حکمت آلو ہے وَلَوْ تَرَا اِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَغْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقُ تو جے کدے تم وہ حالت تک تا جس ویلے فرشتہ کافروں کی جان کڈنے وے انہاں دا منہ تے انہاں کی کنڈ ور مارتا کہ جے اگ دا عذاب وہ مزو چکھو ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد یہ بدلو ہے اس کھٹی کو جیڑی تھارہ تھانے ٹوری ہے اللہ تعالیٰ یقیناً اپنا بندہ ور ظلم کرنا لو نہیں آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله الله الله فأخذهم بذنوبهم إن قوي شديد العقاب انہوں کو وہی ہوگو جڑو فیریاں تے انہوں تو پہنا لوکاں گو گو تھو وہ اللہ کی آیتہ تو نمکر گیا پھر اللہ تعالیٰ نے وہ انہوں کا گناہ مت پکڑ لیا واقعی اللہ تعالیٰ بڑی طاقت آلو تے ڈاڑی سزا دین آلو ہے ذلك بأن الله الله لم يكن نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن سميع عليم یو اس گلوں کو کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمت اللہ کیوں اللہ تعالیٰ نے جیڑی نعمت کسی قوم نہ عطا فرمائی بھی وہ وہ اس نہ اس ویلے توڑی نہیں بدل تو جچر توڑی جے وے اپنا عمل نہ بدل چھوڑیں تے اس گلوں جے اللہ تعالیٰ خوب سن نالو تے جان نالو ہے كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين انہاں على حالت يا جيوي ہوئی تو انہاں لوگ ہے جڑا انہاں تے پہلا ہویا ہے جنہاں نے اپنا رب کی آیتاں نہ جھوٹی کیو فرعون نے وہ انہاں دا گناہ کی وجہ تے ہلاک کر چھوڑیا تو انہیں فرعونیاں نہ غرق کر چھوڑیو تو یہ سارا لوگ ظالم تھا ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجھ پیڑا چوکھر وے لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیو تو وہ ایمان قبول نہیں کرتا الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون جنہوں نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں کتنی واری معاہدو کیو پھر بھی وہ اپنا وعدہ نہ ہر واری توڑ چھوڑیں تو وہ اللہ تعالیٰ تے ڈرتا ہی نہیں فَإِمَّا تَفْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ تو جے کدے وے تونا لڑائی ماں لب جیں تاں انہاں اسی کٹ چاڑو جے انہاں تے پچھلا بھی ڈر گئے نہ جیں تاں جے تاج عبرت حاصل کریں وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ تے جے کدے دونا کسے قوم تو خیانت یعنی غداری وہ خطرو وے تاں تم انہاں کو معاہدو اس طرح پھینک چھوڑو تاں جے تم تے بے برابر ہو جائیں بے شک اللہ تعالی خیانت کرن آلانا پسند نہیں کرتو وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ تے کافر یو خیال کدے نہ کریں جے وے اگے بات گیا ہیں وے اپنی چالوں نال ہن کدے عاجز نہیں کر سکتا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَقَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ ذِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تعلمون تتم ان واسطے جتنی تیار ہو سکے اتنی تیاری کر کے رکھو تانجے یعنی طاقت جمع کر گئے تے پیڑیا و گھوڑا تیار کر گئے جی اللہ کا دشمنا تے اپنا دشمنا ور تھارو روپ ٹگیو رہے تے انہاں تے علاوہ انہاں لوکاں ور بھی جنہاں نہ تم نہیں جانتا ور اللہ تعالیٰ جانے تے تم جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کا رستہ میں خرچ کرے گا وہ تمہیں پورو پورو بدلو دے دیا گو نال ذری بھی نا انصافی نہیں ہو سیں وَإِن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع جن ٹور سلمی سلا تتم بھی اس در نیمہ ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ بری پروسو رکھو بے شک وہی خوب سن نالو جان نالو ہے وَإِن يُرِيدُوا أَن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين تجيب وہ کافر تمنا توکھو دینو چاہیں پھر بے شک تھارا واسطہ ہے اللہ تعالیٰ ہی سدھو ہے وہی تے ہے جس نے اپنی مدد نال تے ایمان آلہ نال تمنا طاقت دیتی ہے وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم تو اس نے میں اتفاق پیدا کیو ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پاوے زمین کا سارا خزانہ میں خرچ کر چھوڑتا ہی تم انہ کا دلانا جوڑ نہیں سکے تھا اور اللہ تعالیٰ نے انہ کا دلانا اتفاق کال شوڑیو بے شک وہ غالب تو آلو ہے النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ ہی ہے تو انہوں مومنہ نامی جڑا تھاری فرما برداری کرے يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم مومنا جہاد کی شوق پیدا کرو تو جے تھارا بچوں ثابت قدم رہن والا بھی بندہ وینگا گا وے دو سو ور پارا ہو جائیں گا تو جے تھارا بچوں ثابت قدم رہن والا سو بندہ وینگا گا وہ ایک ہزار کافروں اوور پارا ہو جائیں گا کیوں جے وے لوگ سمجھتا نہیں الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله ہوں اللہ تعالی نے تھارو پار اوڑو کر چھوڑے ہوئے تو اس نے جان لیو جے تھارا ماں کچھ کمزوری بھی ہے پھر جے تھارا بچوں ثابت قدم رہن آلا سو بندہ وینگا وہ دو سو ورغال باجے گا تو جے تھارا بچوں ایک ہزار وینگا وہ اللہ تعالیٰ کا حکم نال دو ہزار ورغال باجے گا جے اس کو لے قیدی ویں ات توڑی کے زمین ماں کافروں کو خوب لو بگ جائے تم دنیا کو مار لوڑیں تو اللہ تعالیٰ آخرت چاہوے اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت آلو ہے لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم جے قدے اللہ تعالیٰ کی طرفوں پہلا ہی گل لکھی ہوئی نہ ہوتی تا جو کچھ تونے لیو ہے اس پر تونہ بڑی سخت سزا پھگدنی پہتی فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا قَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ بس جیڑی حلال تے پاک غنیمت تو نے حاصل کی ہے وہ کھاؤ پیو تے اللہ تعالیٰ تے ڈرتا رہو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشن والو مجھ مہربان ہے يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان قیدیاں نہ فرما دیو جڑا تھارا قبضہ میں کہ جے اللہ تعالیٰ تھارا دلہ میں کچھ نیکی دیکھے گو تو جو کچھ تھارا کروں لیو گیو ہے وہ اللہ تعالیٰ نال بھی خیانت کر رہے آئیں پھر اس نے یہ تھاری قید میں دے چھوڑیا اللہ اللہ خوب خوب سن نالو نالو جان حکمت آلو ہے ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم ولم يهاجروا ما لكم من ولا يتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير بے شک جڑا لوگ ایمان لے آیا تو انہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے اللہ کا رستہ ماں اپنا مال تے اپنی جان نال جہاد کیو تو وہ لوگ جنہوں نے انہوں نے جگہ دیتی تو مدد کی یہ سب آپس میں ایک دوجہ کا تو سنگی یعنی وارس ہیں تو وہ لوگ جڑا ایمان لے آیا اور انہوں نے ہجرت نہیں کی انہوں نے تھاری کا سانج نہیں جسر تھوڑی وہ ہجرت نہ کریں تو جے وے تھارا کولوں دین کا معاملہ ماں مدد منگے تو تھارا اوپر انہاں کی مدد کرنی ضروری ہے ور انہاں لوکاں کا مقابلہ ماں نہیں جنہاں کہتے تھارے بشکار معاہدو ہے تو تم جو کچھ کریں اللہ تعالیٰ اس نے دیکھ دے ہوئے والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة في الأرض وفساد كبير تو جڑا لوگ کافر ہیں وہ آپس میں ایک دو جگہ سنگی ہیں یعنی وارث ہیں جے کدے تم اسرا نہیں کرتے تو زمین میں فتنوں تو بہت بڑو فساد ہو جائے گا والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق تو جڑا لوگ ایمان لے آیا تو انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کا رستہ میں جہاد کیو تو وہ لوگ جنہوں نے رین جگی جگہ دیتی اور مدد کی یہ سارا لوگ پکا سچا مومن ہیں ان واسطہ بخشش تو عزت علی روزی ہے والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولائک من وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ تو وہ لوگ جڑا بعد میں ایمان لے آیا اور انہوں نے ہجرت کی تو تھارے نال رڑ گئے جہاد کرتا رہا وہ بھی تھاری جماعت بچوں ہیں تو رشتہ دار اللہ کی کتاب کے مطابق ایک دو کا زیادہ حقدار ہے بے شک اللہ تعالی ہر چیز نہ جان لو ہے